فرعون نے جواب میں موسا علیہ السلام سے کہا کیا ہم نے تمہیں اس وقت اپنے پاس رکھ کر نہیں پالا تھا جب تم بالکل بچے تھے اور تم نے اپنی عمر کے بہت سے سال ہمارے یہاں رہ کر گزارے